شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبلو شہید اسلام کون سی ہے جی پہلی صورت کا دعویٰ تھا حسر و عبادت فی ذات اللہ دیکھ رہے ہو اب اس صورت کا دعویٰ کیا ہے حسر الندا فی ذات اللہ کہ پکارو صرف اللہ ہو جیسے آ رہا ہے فد اللہ مخلصین الدین نیز سورہ زبر کا خاتمہ اور سورہ مومن کا فاتح تسبیح ہے کے مضمون مشترک ہے خلاصہ ہے صورت کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں تمہید تمہید مشتمل ہے کس کے اوپر چار عنوانوں پہ عنوانات اربا پھر دعوی صورت کا تین بار ذکر ایک دلیل واج ایک دلیل نقلی دو دلائل نقلیہ ہر دلیل کے بعد ثمرہ تخفیفات تخویف دنیا بھی کا مفصل نمونہ اور حج مومن آئے گا اس کے میں مرد مومن کا اعلان حق نو نمبر تفصیلی خاتم دو بار دوسرے حصے میں پہلے حصے کے مضامین کا یادہ عنوان اول لکھو جی تمہید کے اندر چار عنوان ہے نا عنوان اول لکھو اور دلیل واحد پہلا عنوان یہ ہے کہ یہ کتاب کس کی طرف سے نازل ہے اللہ کی ذات کی طرف سے نازل ہے جس باری تعالیٰ کے یہ اوصاف ہیں لہذا کتاب کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے یہ پہلا عنوان یہ کتاب کو مانو اللہ کی طرف سے ہے نازل کرنا کتاب کا ثابت ہے اللہ کی طرف سے جو کہ غالب ہے صفات باری تعالیٰ لکھو نے عنوان اول دلیل واحد جو لکھ لیا پہلے اب العزیز العلیم سے صفات باری تعالی لکھو اللہ غالب ہیں جاننے والے ہیں غافر یہ صفات جمالیہ صفات جمالیہ بخشنے والے ہیں گناہوں کے قبول کرنے والے ہیں توبہ کے یہ کون سی صفاتیں ہیں جی شدید رکاب صفات جلا لیا سخت عذاب دینے والے ہیں زی طول طول کا معنی اگر کرو فضل صاحب ہیں فضل کے مہربانی کے تو یہ کون سی صفت بنے گی جمالی اگر یوں کہو صاحب ہیں طاقت کے تو کون سی صفت بنے گی جلالی لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہی اس کی طرف لوٹنا ہے یہ پہلا عنوان ختم ہو چکا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے جس کے یہ صفات ہیں تو ضرور کتاب کو مانو ما باجاد آیات اللہ یہ عنوان نمبر دو کہ اس کتاب کے اندر جھگڑا وہی کریں گے جو ضدی کافر ہے یہ دوسرا عنوان ہے اور ان کا انجام بھی سن لو نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی ایتوں کے اندر مگر جو کافر ہے جغرور کا پس نہ اشتباہ میں ڈالے تجھ کو ان کی گرد شہروں کے اندر بھئی کافر لوگ جو ہیں شہروں میں گھومتے پھرتے ہیں یا نہیں یہ کاریں ماریں ٹھا پھا تم نہ اشتباہ میں پڑھو پس نہ اشتباہ میں ڈالے تجھ کو گردش ان کی شہروں کے اندر یہ چند روزہ بہار ہے قزبت قبل اسباب گرفت تخویف دنیاوی اور اسباب گرفت ان سے پہلے بھی کافر تھے اس قسم کے تخویف دنیاوی و اسباب گرفت جٹھلا یا ان سے پہلے قوم نوح نے یہ سبب نمبر ایک ہے یہ سبب نمبر ایک تقزیب جٹھلا یا ان سے پہلے قوم نوح نے اور دوسرے گروہ نے بعد ان کے وہ ہمت کلو امت میں رسول ہیں یہ سبب نمبر کتنی جی؟ توہین رسول ارادہ کیا ہر امت نے ساتھ رسول اپنے کے تاکہ پکڑے اس کو رسول کو پکڑ کے قتل کر دیں یا قید کر دیں یہ توہین ہے یا نہیں وجاد بل باطل یہ سبب نمبر تین جدال بل باطل پہلا سبب تقزیب حق دوسرا توہین رسول تیسرا کیا جی جدال بالبات بات اور جھگڑا کیا ان نے ساتھ باطل گئے تاکہ مٹا دیں اس کے ذریعے حق کو فاخص تو ہوم اے انجام اسباب یہ تین سبب تھے گرفت کے اب انجام پس پکڑا میں نے ان کو پس کیسے تھا میرا کزال کا کا تخویف خروی اور اسی طرح ثابت ہو چکی ہے بات تیرے رب کے اوپر کافروں کے کہ تحقیق وہ دوست کی ہیں زین یا ملون عنوان سالس تیسرا عنوان یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے جھگڑتے ہیں ان کا انجام سن لیا نا اب تیسرا عنوان یہ ہے کہ مان لو جو اس کتاب کو مانیں گے نا ان کے لیے حاملات العرش بھی دعا کریں گے کون عرش کو اٹھانے والے فرشتے عنوان وہ لوگ وہ فرشتے کے اٹھاتے ہیں عرش کو اور وہ فرشتے جو ارد گرد ہیں نا ان کے جو سب ہونا بحمد بیہم درب مقربین کے مشاغل ملائکہ مقربین کے مشاغل وہ تسبیح بیان کرتے ہیں نمبر ایک بے ہم دے رب ہیں مطلب سین سات تعریف رب اپنے کے نمبر دو تسبیح اور ہم یو نمبر تین ایمان لات اللہ کے بھائی یافتہ نمبر کتنی جی اور استغفار کرتے ہیں مومنین کے لیے تو ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں یا نہیں ہاں اب کیفیت استغفار کیفیت استغفار و دعا کیا کہتے ہیں فرشتے اے ہمارے پروردگار فراخ ہے تو ہر چیز پہ بیت بار رحمت و علم کے للذین تابو دعا نمبر ایک پس بخش واسطے ان لوگوں کے جن نے توبہ کی اور تابے ہوئے تیری راہ کے واقع ہے مذاب الجہین دعا نمبر کتنی جی اور بچاؤ ان کو عذاب جہنم سے ربنا واد خیر ہوم دعا نمبر کتنی جی اے اللہ داخل کرو ان کو ایسے باغات کے اندر جو ہمیشہ رہنے کے ہیں جس کا وعدہ دیا تم نے ان کو ان کو بھی داخل کرو اور جو لائق ہیں ان کے باپوں سے ان کی بیویوں سے ان کی اولاد سے بھائی دیکھو نا ایک بزرگ فوت ہو جاتا ہے اس کی اولاد کو دیکھیں گے اگر اولاد نے بزرگ کا طریقہ بالکل چھوڑ دیا ٹھیک ہے نا تو کوئی نہیں چلے جائیں جہاں چلے جائیں اگر بزرگ کا طریقے پہ ہیں لیکن ان سے بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ملا دیں گے یا نہیں بزرگوں کے کا ملا طریقہ وہی ہو <coughs> اور اگر اللہ والوں کا طریقہ ہی بالکل چھوڑ دیا ہے تو پھر غلط ہے اس نے کیا فرمایا من صالحہ کیا فرمایا جو لائق ہوں بزرگوں کے طریقے پہ ہیں لیکن اس مقام پہ نہیں تو اللہ اس مقام پہ پہنچائے گا اور طریقہ ہی چھوڑ دیا تو اور بات ہے اور جو لائق ہیں ان کے باپوں سے بیویوں سے اولاد سے ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دے بے اس میں بے شک تو ہی تو عال حکمت وا واقع مسیا دعا نمبر کتنی دی اور بچاؤ ان کو پریشانیوں سے کہ قیامت کی پریشانوں سے اور جس کو بچایا تو نے پریشانیوں سے اس دن قیامت کے دن پستا رحم کیا تو نے اس پہ اور یہی کامیابی ہے عظیم ان الدین کافر و عنوان رابع چوتھا وہ تو بات تھی ان کی جو مان لیتے ہیں وہ بحشتوں کی اپنا فرشتوں کی دعاؤں میں آ جائیں گے کامرات العرض فرشتوں کی دعا میں لیکن جو نہیں مانتے اس دعوے کو اس کتاب اللہ کو نہیں مانتے ان کا انجام بھی سن لو انجام مشرقین بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ پکارے جائیں گے بعد دخول نار یہ لکھ لو دو میں پڑ جائیں گے پھر پکارے جائیں گے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ پکارے جائیں گے باب دخول نار کے حسرت بڑھانے کے لیے اپنے اوپر غصہ کریں گے کیس پہ جی اپنے اوپر غصہ کریں گے اپنے آپ کو کہیں گے وہ تو بدماش تھا تو کمینہ تھا تو خبیص تھا اپنے آپ کو کہیں گے پھر اپنی انگلیاں کاٹیں گے ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی تم اپنے آپ پہ غصہ کر رہے ہو لیکن دنیا کے اندر جب تم شرک کرتے تھے تو اللہ کا تم پہ غصہ اس سے بھی زیادہ ہوتا تھا جتنا اب تمہارا غصہ اللہ کا غصہ اس سے بھی زیادہ ہوتا تھا اس وقت نہ سوچی تمہیں دیکھو جی بے شک جن لوگوں نے کفر کیا پکارے جائیں گے بعد دخول نار کے کہ البتہ ناراضگی اللہ کی غور کرو مانے کا البتہ ناراضگی اللہ کی بہت بڑی تھی دنیا میں نیچے لے کرو دنیا میں البتہ ناراضگی اللہ کی بہت بڑی تھی دنیا میں ناراضگی تمہاری سے اپنے نفسوں پہ جیسے ہوں اب تم اپنے نفسوں پہ ناراض ہو رہے ہو ناراضگی تمہاری سے نفسوں اپنے پہ اس تو دعاؤ اللہ کی ناراضی کس وقت تھی جب پکارے جاتے تھے طرف ایمان کے تم پھر کفر کرتے تھے یہ ان کو تمبی کی جائے گی اچھا اب وہ دو زخم مطالبہ کریں گے کالو ربنا امت نسنت یہ مطالبہ کریں گے کہیں گے پہلے تمہید ہے مطالبے کی پھر مطالبہ آ رہا ہے کہیں گے ہمارے پروردگار مردہ رکھا تو نے ہم کو دو دفعہ دو دفعہ کیسے پہلے ہم مردے نہیں تھے بھیا تھے نا بے جان اب زندگی آئی پھر مریں گے تو دو دفعہ ہو گیا نا پھر زندگی آئے گی تو کتنی دفعہ موت کتنی دفعہ زندگی دو دفعہ موت ایک دو دفعہ مردہ رکھا تو نے ہم کو دو دفعہ اور زندہ کیا تو نے ہم کو کتنی دو دفعہ فا ترف نہ ہم اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا اب مطالبہ ہے بس کیا ہے تیرا نکلنے دو کے کوئی راہ دو سے نکلنے کوئی راہ تو بتاؤ بے قوم بے فرمایا کوئی دو کے نکلنے کی راہ نہیں آئے یہ عذاب تمہیں کیوں مل رہا ہے یہ عذاب اس سبب سے ہے کہ جب پکارا جاتا تھا اللہ اکیلے کو تو تم کفر کرتے تھے توحید کے قائل نہیں تھے اور اگر شرک کیا جاتا ساتھ سے ایمان لاتے اب سن لو بس فیصلہ اللہ کا ہے تمہیں جو دو زخمی ڈالا گیا کس کا فیصلہ ہے اللہ کا پس فیصلہ اللہ کا ہے جو عالی شان ہے اور بڑے مرتبے والا ہے بھئی جو سب سے اونچی عدالت ہو اور اس کا فیصلہ ہو جائے تو اوپر کوئی اپیل کی گنجائش ہوتی ہے تو پھر میں یہ اونچی عدالت کا فیصلہ ہے اس کے اوپر نہیں اپیل ہو سکتی ولادی یوری قبول کا یہ ہے جی ترغیب الدعوی یہ تمہید ختم ہو گئی تمہید کے اندر کتنی عنمانات تھے چار تمہید کے بعد ترغیب لداوا دعویٰ بھی آ رہا ہے اللہ وہ ذات ہے کہ دکھلاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے دلائل اور اتارتا ہے واسطے تمہارے آسمان سے کس کو رزق کو اسباب رزق اور نہیں سمجھتے مگر وہ لوگ جو انابت کرتے ہیں مستفیدین دین یہ کہا تھا جی ترغیب لداوا آ گیا اب خود دعویٰ ہے ترغیب الدعوت فد اللہ مخلصین اللہ الدین یہ دعوی صورت ہے جی پہلی بار بس پکار و اللہ کو خالص کرنے والے واسطے اس کے پکار کو اگرچہ مکرو سمجھیں کافر یہ دعوی صورت کا کیا تھا اصل الندائے فی ذات اللہ یہی نا اگرچہ مکرو سمجھیں کافر رفیع الدرجات اس سے پہلے ہوا معذوف ہے اہمیت دعویٰ وہی اللہ تعالیٰ بلند درجوں والے ہیں یعنی خود خدا کے درجے بلند ہیں ایک معنی دوسرا معنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے درجوں کو بلند کرنے والے ہیں رفیع بمن رافع کر لو اللہ تعالیٰ بلند کرنے والے ہیں اپنے بندوں کے درجوں کو صاحب بارش کے ہیں یل کے روح من امر ہی یل کی کا من نازل کرتے ہیں اور روح سے مراد لو وہی نازل کرتے ہیں وہی کو مین امر ہی اپنے حکم سے اوپر جس پہ چاہتے ہیں اپنے بندوں سے جس پہ چاہتے ہیں وہی نازل کر دیتے ہیں لیون ذرا یومل تلا حکمت القاع وہی کے نازل کرنے کی حکمت حکمت تاکہ ڈرائے وہی صاحب نبی دن ملاقات سے ملاقات کا دن کون ہے جی قیامت دن اجتماع سے یعنی اس دن سے کہ وہ ظاہر ہوں گے بالکل میدان قیامت میں سارے ظاہر بہر ہوں گے نہ مخفی ہوگی اوپر اللہ کے ان میں سے کوئی چیز لیما نل ملک اس سے پہلے یقال و مقدر ہے کہا جائے گا واسطے کس کے ہے سلطنت آج کے دن جواب دیا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ للہ الواحد کہا حقیقی سلطنت کس کے لیے آج اللہ کے لیے سمجھے دنیا میں مجاز سے ختم ہو گئے واسطے اللہ کے جو ایک ہے غالب ہے تجزا مجازات اعمال آج کے دن بدلا دیا جائے گا ہر نفس اپنے اعمال کا جو اس نے کیے نہ ہوگا ظلم آج کے دن بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب کرنے والے ہیں سمجھے جی یہ نہ سمجھنا تو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک مخلوق ہوگی کیسے حساب ہوگا ان اللہ سر الحساب وان ذرحم یوم مراضفا فریضۂ خاتم الانبیاء اے میرے محبوب ڈراؤ ان کو یوم آذفا قریب آنے والی مصیبت کے دن سے آزفہ من قریب آنے والی مصیبت اور اس کا دن کیا ہے کیا ڈراؤ ان کو قریب آنے والی مصیبت کے دن سے جب کہ دل نزدیک حلقوم کے ہوں گے اور نزدیک حلقوم کے پہلے پڑھ چکے ہو محاورے میں اس کا کیا معنی ہے کلے جے منہ کو آنے کاظمین غم کے بھرے ہوں گے لوگ بال ظالمین نہ ہوگا واسطے ظالمین کے کوئی دلی دوست ولا شفیع اور نہ کوئی سفارش کرنے والا کہ جس کا کہا مانا جائے کوئی نہیں ہوگا یا لم غصہ باری تالا اللہ تعالیٰ کے زور پیش ہوں گے اللہ تو دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں اور آنکھ کی چوری کو بھی جانتے ہیں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ چوری آنکھ کی وہ آنکھ کی چوری کا پتہ ہے پیر صاحب کے بعد جب مریدنی آ جاتی ہیں نا پیر صاحب کے پاس مریدنی ہیں تو بظاہر تو پیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ایسے لیکن جو اچھی اچھی مریدنی ہے ایسے ایسے ایسے ایسے دیکھ لیتے ہیں ہاں تو پیر صاحب کی چوری کو اللہ تعالی جان لیتے ہیں کہ گگ مگ بنا بیٹھا ہے یہ جانتے ہیں اللہ تعالی چوری آنکھوں کی اور اس چیز کو کہ چھپاتے ہیں کیا سینے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے حق کا لیکن جن کو پکارتے ہیں نا اب بھی فیصلہ کرتا ہے اللہ فیصلہ کرتا ہے حق کا جن کو پکارتے ہیں سوائے اللہ کے نہیں فیصلہ کر سکتے کسی چیز کا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو سمیع و بصیر ہے ہر ایک کی بات سنتا ہے احوال جانتا ہے اس لیے خدا کا فیصلہ کیا ہوگا حق کا اولم یسیلو فی الارض ایک رکو رہ گیا تخویف دنیاوی جی کیا نہیں چلتے پھرتے زمین کے اندر پر دیکھیں کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے کانو ہم اشد مین کوا اسباب غرور لکھو جو لوگ ان سے پہلے تھے نا ان کے اندر اسباب غرور بھی پائے جاتے تھے دیکھیں کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو تھوئے تھے ان سے پہلے کانو ہم اشد مین ہم کوا سباب غروب نمبر ایک سباب غرور سبب غرور نمبر ایک تھے وہ زیادہ سخت ان سے بیت بار طاقت کے یعنی ان کے اندر طاقت بدنی بھی گدی وہ زیادہ تھی نا جیسے قوم بات سمود کو دیکھا وہ آثار فی عرض اور وہ ان سے زیادہ تھے بیت بار نشانات کے بیچ کس کے زمین کے سبب غرور نمبر دو یہ کثرت مالی قوت بدنی میں بھی زیادہ تھے یہ کثرت مال میں بھی گدے زیادہ تھے یہ اسباب غرور ان کے اندر پائے جاتے تھے با خزم اللہ بنوب بس گرفت کی ان کو اللہ تعالیٰ نے بس سبب ان کے گناہ ہوتے وما کان الحم اضال شبو اور نہ تھا واسطے ان کے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا شبو ہوتا تھا کہ یار جن کو خدا نے پکڑا عذاب دیا وہ بے پیر ہوں گے بے مرشد ہوں گے ہم تو مرشدوں والے ہیں تو فرمایا ان کے بھی مرشد تھے کسی نے نہ بچایا تھا ان کے اللہ کی گرفت سے کوئی بچانے والا ظال کا یہ مواخذہ اس سبب سے ہوا یہ تفصیل جنوب ہے پہلے تھا نا آخم اللہ بے جنوب ہے اللہ نے ان کو گرفت کی بس وہ گناہوں کے یہ تفصیل ظلم اب ہے یہ معاوضہ اس سبب سے ہوا کہ آتے تھے ان کے پاس رسول ان کے دلائل واضح لے کے پس کفر کیا انہوں نے پس گرفت کیا ان پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے بڑا گناہ کفر کا ہے بے شک وہ کبھی ہے سخت عذاب دینے والا تو میرے محترم پہلے تخویف دنیاوی تھی نا اب تقریر دنیاوی کا ایک بڑا نمونہ ہے کہ دور تک چلا جائے گا اور البتہ کی بھیجا ہم نے علیہ السلام کو اپنے معجزات دے کے آیات ناس مراد کیا ہیں بس سلطان مبی اور تسلط واضح اس کے نیچے لکھو قوت قدسیہ اللہ اپنے نبیوں کے اندر قوت سے قدسیہ رکھتے ہیں کہ کوئی آدمی ان پہ غالب نہیں ہو سکتا ایک روب ہوتا ہے نبیوں کا قدرتی کا ہوتا ہے روب ہوتا ہے سمجھے ہاں وہ قوت قدسیہ تھی موسیٰ علیہ السلام کے اندر کہاں بھیجا طرف فرعون کے حامان کے قارون کے پس کہنے لگے کہ تو جادوگر ہے معذات میں اور جھوٹا ہے دعو توحید میں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرعون حامان نے تقزیب کی لیکن قارون جو تھا وہ تو بنی اسرائیل میں تھا تو ظاہراً تو اس نے تقزیب نہیں کی دل میں کیا تھا منافق تھا نا دل میں منافق تھا ظاہراً تو ایمان لایا تو یہ سب کے متعلق یوں کہا گیا کہ تقزیب کی تو بعض حضرات تو کہتے ہیں ادھر جس قارون کا ذکر ہے یہ اور قارون تھا کیا وہ منافق قارون اسرائیلی اور تھا یہ قبطی کارون تھا لیکن زیادہ صحیح جواب یہ ہے کہ دیکھو نا چند آدمی آتے ہیں میرے پاس سمجھے ان میں سے تقزیب کرنے والے پانچ ہیں لیکن آتے ہیں دس آدمی سمجھے چاہے وہ سراہتن تقزیب نہ بھی کریں تو ایسے کہہ نہیں دیتے تم لوگوں نے تقزیب کی کیا مجموعہ میں نے مجموعہ کہہ دیتے ہیں اب بات سمجھ چاہے ان میں تقزیب کرنے والے کوئی ہوتے ہیں کوئی نہیں ہوتے تو سب کو کہہ دیتے ہیں بابا تم تقزیب کرنے والے ہو تو فکالو کا معنی اس کے مجموعے نے کہا کہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے پر جب کہ آ گیا ان کے پاس حق بات لے کے ہماری طرف سے تو کہنے لگے اب تلو ابنا اللہ زینہ تدبیر نمبر ایک قتل کرو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ایمان لائے اور اس کے ساتھ رہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بیٹوں کا تر پہلے پڑھ چکو کئی دفعہ اور زندہ چھوڑو ان کی عورتوں کو اور نہ تھی تدبیر کافوں کی مگر کس کے اندر گمراہی کے اندر یا بے اثر کا ہو بے اثر وکال فرعون یہ تدبیر نمبر دو اور کہا فرعون نے درباروں سے چھوڑو مجھ کو قتل کرتا ہوں میں موسا کو اور چاہیے پکارے اپنے رب کو ایسے ڈینگے مارتا تھا <laughs> ورنہ موسا علیہ السلام کے قوت کچھ سیا کی وجہ سے رو جاتا تھا چھوڑو میں قتل کرتا ہوں ہاں، چور دا پترا جب کو کو دیکھا اس شروع ہو گئے گھوم کا نکلتا اور چاہیے پکارے اپنے رب کو انی اقاف ہو بے شک میں اندیشہ کرتا ہوں یہ کہ بدل دے تمہارے دین کو یعنی تمہارا مذہبی دشمن ہے باپ دادے کے مذہب کا یا یہ کہ غالب ہو جائے یا یہ کہ غالب کرے بی زمین کے کس کو فساد کو پھیلائے یا یہ کہ پھیلائے زمین میں فساد کو تو پہلے کہا کہ تمہارا دشمن ہے مذہبی اب کیا کہا کہ تمہارا دشمن ملکی بھی ہے تو کالا موسا استمداد موسا اللہ سے مدد مانگی کہا موسا نے بے شک میں پناہ پکڑتا ہوں ساتھ رب اپنے گئے ساتھ رب تمہارے کے ہر خر دماغ سے یہاں متکبر کا منع آخر دماغ گڈا دے ہر خر دماغ سے جو کہ نی ایمان لات سات دن حساب کے چلو الحمد للہ یا اللہ یا رحمان اللہ ربنا اننا شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلی صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نبر القمر www.shahideislam.com